ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات ۖ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی اور ہم نے ان کے لیے تانبے دیا اور ان کے رب کے حکم سے بعض جنات ان کی ماتحتی میں ان کے سامنے کام کرتے تھے اور ان میں سے جو کبھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آنکھ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے مثلا قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دے گے اے آل داود اللہ کے شکریہ میں نیک عمل کرو میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے انعامات داود علیہ السلام پر جو نعمت نازل فرمائی تھیں ان کا بیان کر کے پھر آپ کے فرزن سلیمان علیہ السلام پر جو نعمت نازل فرمائی تھی ان کا بیان ہو رہا ہے کہ ان کے لیے ہوا کو تاب فرمان بنا دیا مہینے بھر کی راہ صبح ہی صبح طے ہو جاتی اور اتنی ہی مسافت کا سفر شام کو ہو جاتا مزہ آیا اور تھوڑی دیر میں استخر پہنچا دیا جو تیز سوار کے لیے بھی مہینے بھر کا سفر تھا اسی طرح شام کو وہاں سے تخت اڑا شام ہی کو کابل پہنچ گیا تانبے کو بطور پانی کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے چشمے بہا دیے تھے کہ جس کام میں جس طرح جس وقت لانا چاہیں بلا وقت لے لیا کریں یہ تانبا انہی کے وقت سے کام میں آ رہا ہے سدی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ تین دن تک یہ بہتا رہا جنات کو ان کی ماتحتی میں کر دیا جو وہ چاہتے اپنے سامنے ان سے کام لیتے ان میں سے جو جن احکام سلیمانی کی تعمیل سے جی چراتا فوراً آنکھ سے جلا دیا جاتا ابن ابی حاتم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنات کی تین قسمیں ہیں ایک تو پردار ہیں دوسری قسم سانپ اور کہتے ہیں تیسری قسم وہ ہے جو سواریوں پر سوار ہوتے ہیں اترتے ہیں وغیرہ یہ حدیث بہت غریب و عجیب ہے ابن انعم سے روایت ہے کہ جنات کی تین قسمیں ہیں ایک کے لیے تو عذاب ثواب ہے ایک آسمان و زمین میں اڑتے رہتے ہیں ایک سانپ کتے ہیں انسانوں کی بھی تین قسمیں ہیں ایک وہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے سایہ دیں گے جس دن بجوز اللہ کے سائے کی اور کوئی سایہ نہ ہوگا اور ایک قسم مثل چوپایوں کے ہے بلکہ ان سے بھی بدتر اور تیسری قسم انسانی صورتوں میں شیطانی دل رکھنے والے حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن ابلیس کی اولاد میں سے ہیں اور انسان آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں دونوں میں مؤمن بھی ہیں اور کافر بھی عذاب ثواب میں دونوں شریک ہیں دونوں کے ایماندار ولی اللہ ہیں اور دونوں کے بے ایمان شیطان ہیں محاریب کہتے ہیں بہترین عمارتوں کو گھر کے بہترین حصے کو مجلس کی صدارت کی جگہ کو بقول مجاہد رحمہ اللہ ان عمارتوں کو جو محلات سے کم درجے کی ہوں بحق رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسجدوں کو محاریب کہتے ہیں قطادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بڑے بڑے محل اور مسجدوں کو ابن زید کہتے ہیں گھروں کو تماثیل کہتے ہیں تصویروں کو یہ تانبے کی تھیں بقول قطادہ رحمہ اللہ وہ مٹی اور شیشے کی تھیں جواب جمع ہے جابیت ان کی جابیا اس حوض کو کہتے ہیں جس میں پانی آتا رہتا ہے یہ مثل تالاب کے تھیں بہت بڑے بڑے لگن تھے تاکہ سلیمان علیہ السلام کی بہت بڑی فوج کے لیے کھانا بیک وقت بہت سا تیار ہو سکے اور ان کے سامنے لایا جا سکے اور جمی ہوئی دیگیں جو بوجہ اپنی بڑائی کے اور بھاری پن کے ادھر ادھر نہیں کی جا سکتی تھیں ان سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ دین و دنیا کی جو نعمتیں میں نے تمہیں دے رکھی ہیں ان پر میرا شکر کرو شکر مصدر ہے بغیر فعل کے یا مفعول لہو ہے اور دونوں تقدیروں پر اس میں دلالت ہے کہ شکر جس طرح قول اور ارادے سے ہوتا ہے فعل سے بھی ہوتا ہے جیسے شاعر کا قول ہے کم النعماء امنی ثلاثت یدی و لسانی و غمیر المحجبہ اس میں بھی شاعر نعمتوں کا شکر تینوں طرح مانتا ہے فعل سے زبان سے اور دل سے ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ نماز بھی شکر ہے اور روزہ بھی شکر ہے اور بھلا عمل جسے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے شکر ہے اور سب سے افضل شکر حمد ہے محمد ابن کعب القرضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شکر اللہ تعالیٰ کا تقوی اور نیک عمل ہے آل داود دونوں طرح کا شکر ادا کرتے تھے قولاً بھی اور فعلاً بھی یعنی اپنی زبان کے ذریعے الفاظ میں اور اپنے کاموں کے ذریعے بھی ثابت بنانی رحم اللہ فرماتے ہیں داود علیہ السلام نے اپنی اہل و عیال اولاد اور عورتوں پر اس طرح اوقات کی پابندی کے ساتھ نفل نماز تقسیم کی تھی کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی نماز میں مشغول نظر آتا بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند داؤد علیہ السلام کی نماز تھی آپ آدھی رات سوتے تہائی رات قیام کرتے اور چھٹا حصہ سو رہتے اسی طرح سب روزوں سے زیادہ محبوب روزے بھی اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام ہی کے تھے آپ ایک دن روزے سے رہتے اور ایک دن بے روزہ ایک خوبی آپ میں یہ تھی کہ دشمن سے جہاد کے وقت منہ نہ پھیرتے یہ روایت صحیح بخاری نے صحیح مسلم سنن سننبی داود اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے ابن ابی حاتم میں اس موقع پر داود علیہ السلام کی ایک متول حدیث مروی ہے اسی کتاب میں یہ بھی مروی ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ الہ العالمین آپ کا شکر کیسے ادا ہوگا شکر گزاری خود آپ ہی کی ایک نعمت ہے جواب ملا داود اب تم نے میری شکر گزاری ادا کر لی جبکہ تم نے اسے جان لیا کہ کل نعمتیں میری ہی طرف سے ہیں پھر ایک واقعے کی خبر دی جاتی ہے کہ بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت ہی کم ہیں اے اللہ ہمیں آپ اپنے ان تھوڑے شکر گزار بندوں میں شامل کر لیجیے